میں بھی عوام کو منع فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا بوسے قبر جائز ہے کہ ناجائز ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس میں علماء کا اختلاف ہے لیکن مقام تحقیق یہ ہے کہ یہاں دو چیزیں ہیں ایک ہے دائی ایک ہے مانے دائی یہ بوسے قبر محبت ہے اس لیے محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اگر کوئی قبر کا بوسا لے ہی لے تو اسے کوئی مواخذہ نہ ہوگا اور مانے ادب ہے اگر تک یہ ہے کہ قبر کو ہاتھ بھی نہ لگایا جائے جب ہاتھ لگانے سے منع کر رہے ہیں تو بوسے کی اجازت کیسے دے سکتے ہیں سجدے کی اجازت کیسے دے سکتے ہیں یہ اعلیٰ حضرت کے خلاف تو ہے ہاں اعلیٰ حضرت یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے قبر کا بوسا لے ہی لیا تو یہ نہ جائے حرام بھی نہیں کیے جائے کہ شرک ہو لیکن ایک لاٹھی ہے جو پوری دنیا میں یہ فتوا جاری کر رہی ہے کہ بو قبر شرک ہے میں کہتا ہوں بو قبر شرک نہیں ہو سکتا جس کام کو بعض صحابہ نے کیا کیا ہو وہ شرک ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ صحابہ مشرک نہیں ہو سکتے بخاری کی حدیث ہے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ تم میری صحبت میں رہتے رہتے اس منزل پر پہنچ چکے ہو لا خاف علیکم ان تشرکوا بادی ولا کنی خاف علیکم ان تناسفوا فیھا مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ تم میرے بات شرک کرو گے مجھے اس بات کا خوف ہے کہ تمہارے درمیان اختلاف پیدا ہوگا تمہارے درمیان جھگڑا ہوگا تو صحابہ مشرک ہو ہو ہی نہیں سکتے اور صحابہ قبر نبی کر رہے ہیں قبر نبی کا بوسا لے رہے ہیں آپ ثبوت کے لیے اٹھائیے حضرت علامہ نور الدین سمودی کی کتاب ہے خلاصۃ الوفا اور امام تقی الدین سبکی کی کتاب ہے فی زیارت قبر خیر الانام ان دونوں کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ مروان جس زمانے میں مدینہ مرورہ کا حاکم تھا ایک دن قبر نبی پر پہنچا دیکھا ایک شخص قبر نبی پر اپنا چہرہ رکھے ہوئے ہے مروان نے ان کی گردن پکڑی اپنی طرف متوجہ کیا اور کہا تم کو معلوم ہے کہ تم کیا کر رہے ہو انہوں نے فرمایا نام انی الحجر جد رسول اللہ ہاں مجھے معلوم ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں میں سنڈے در پہ نہیں آیا میں تو رسول پاک کی بارگاہ میں آیا ہوں مفتی آدمی فرماتے ہیں سنڈے درے جانا پر کرتا ہوں ہوں سجدہ نہ سمجھ سر دیتا نظرانہ میرے دوستوں فاضل بر علی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی مسلک پیش کیا ہے جو مسلک قرآن و حدیث سے ثابت تھا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علی نے وہی نظریہ پیش کیا ہے جو نظریہ قرآن و حدیث سے ثابت تھا حضور کے زمانے میں بھی قبروں کی زیارت کی گئی جب حضور علیہ السلام دنیا سے چلے گئے حجر عائشہ میں آپ کو دفن کر دیا گیا اب حضرت عائشہ صدیقہ زیارت قبور کے لیے تشریف لے جاتی پہلے حضور علیہ السلام کی قبر بنی حضرت عائشہ زیارت کے لیے تشریف لے جاتی رہی ان کے بعد صدیق اکبر کی قبر بنی ان کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتی رہی اس کے بعد عمر ابن خطاب کی قبر بنی ان کی قبر کی زیارت کے لیے بھی تشریف لے جاتی پہلے حضور کی قبر کی زیارت کرتی پھر صدیق اکبر کی قبر کی زیارت کرتی پھر عمر ابن خطاب کی قبر کی زیارت کرتی لیکن جب سے عمر کی قبر بن گئی ہے اب حضرت عائشہ آتی ہے تو آپ کے چہرے پر نقاب ہوتا ہے صحابہ نے پوچھا ام المومنین وجہ کیا ہے کہ پہلے آپ زیارت قبر کے لیے آتی تھی آپ کے چہرے پر نقاب نہیں ہوتا تھا لیکن لیکن جب سے عمر کی قبر بن گئی ہے اب آپ آتی ہیں تو آپ کے چہرے پر نقاب ہوتا ہے ام المومنین کا جواب سنو علماء اہل سنت کی حقانیت کو ماسے کی نگاہوں سے دیکھو ام المومنین فرماتی ہے سب سے پہلے حضور علیہ السلام کی قبر بنی حضور علیہ السلام میرے شوہر ہیں شوہر سے کوئی پردہ نہیں ہوتا اس کے بعد صدیق اکبر کی قبر بنی صدیق اکبر میرے باپ ہیں اور اپنے باپ سے بھی کوئی پردہ نہیں ہوتا لیکن جب سے عمر ختم کر دیے گئے ہیں میں عمر جیسے غیر محرم سے شرم کرتی ہوں اسی لیے اپنے چہرے پر نقاب ڈال کے آتی ہوں یہ روایت کسی ایک دو کتاب میں نہیں کیا مستند کتابوں میں موجود ہے مستدرک الحاکم میں یہ روایت موجود ہے مشتاق شریف میں یہ روایت موجود ہے مسند امام محمد ابن میں یہ روایت موجود ہے شرح الصدور بے شرح الموتا والقبور میں یہ روایت موجود ہے حضرت عائشہ صدیقہ کے الفاظ ہے عمر فما وانا عمر جب سے عمر دفن کر دیے گئے ہیں اب میں آتی ہوں تو اپنے چہرے پر نقاب ڈال کے آتی ہوں اپنے جسم کو کپڑوں سے چھپا کر آتی ہوں ہوں چادر لپیٹ کر آتی ہوں حیا امن عمر عمر سے حیا کرنے کی وجہ سے عمر سے شرمانے کی وجہ سے عورتیں مردوں سے کب شرماتی ہیں جب ان کو یہ احساس ہو کہ مرد ان کو دیکھ رہا ہو گویا حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنے یہ عمل سے دنیا والوں کو بتا دیا کہ عمر اپنی قبر میں زندہ ہے اور آنے والوں کو دیکھ رہے ہیں اسی لیے اپنے چہرے پر نقاب ڈال کے آ رہی ہے عمر جب نبی کا وہ ہو کر اپنی قبر میں زندہ ہے تو نبی کی زندگی پر مناظرہ کیوں کر رہے ہو نبی کی زندگی پر مباحثہ کا کام کیوں کر رہے ہو اسی لیے تو اعلیٰ حضرت مجزد دینوں ملت فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں تو زندہ ہے بلّہ تو زندہ ہے بلّہ میری چشمے عالم سے چھپ جانے والے ایک آخری بات ارد کے رخصت ہو رہا ہوں وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے ان کا سب سے بڑا مغالطہ اور فریب یہ ہے کہ یہ چومنے کو پوجنا کہتے ہیں حالانکہ چومنے اور پوجنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے ایک سنی سے لقیدہ انسان ہر چند کے اولیاء اللہ کے مزارات پر حاضری دیتا ہے ان کے کشت و کرامات ان کی ریاضت اور مجاہدات کو تسلیم کرتا ہے لیکن ہرگز ہرگز ان کو اللہ نہیں سمجھتا بلکہ اللہ کا محبوب بندہ سمجھتا ہے اللہ کی مخلوق سمجھتا ہے اللہ کا ولی سمجھتا ہے جب ان کو خدا سمجھتا ہی نہیں تو پھر کیسے تم نے پوجنے کا فتوا دے دیا پوجنا وہاں بولتے ہیں جہاں کسی کو خدا سمجھ کر پیشانی جھکائی جائے سہولت انسان ہر چند کے اولیاء اللہ کے مزارات پر حاضری دیتا ہے لیکن ان کو خدا نہیں سمجھتا اللہ نہیں سمجھتا اللہ کی مخلوق سمجھتا ہے اللہ کا بندہ سمجھتا ہے اللہ کا ولی سمجھتا ہے عقیدے کی اس صلاحت کے باوجود بھی چون کو پوجنا کہنا تعصب ہے تنگ نظری ہے الزام تراشی ہے حقائق چشم پوشی ہے اس کا سچائی سے کوئی تعلق نہیں یہ تو کوئی سرفرا اور پاگل ہوگا جو کسی قبر پر پہنچنے کے بعد اللہ یہ تصور کرے کہ یہاں اللہ لیتا ہے کوئی صحیح دماغ مسلمان ایسا سوچ ہی نہیں سکتا کیونکہ مسلمانوں کو ماں کی بوجھ میں یہ عقیدہ پلا دیا گیا ہے کہ اللہ ہے ہی ہے اللہ قیوم ہے اللہ ہمیشہ سے ہے اللہ ہمیشہ رہے گا جب اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا تو اس کے اوپر موت نہیں تاری ہوگی جب اس پر موت نہیں تاری ہوگی تو اس کے لیے قبر بھی نہیں ہوگی جب قبر نہیں ہوگی تو اس کے لیے چادر بھی نہیں ہوگی پتا چلا چادر اس کی ہوگی جس کے لیے قبر ہو اور قبر اس کی ہوگی جس پر موت تاری ہو اور اللہ پر موت تاری ہو ہی نہیں سکتی اس لیے اللہ کے لیے قبر بھی نہیں ہو سکتی اللہ کے لیے چادر بھی نہیں ہو سکتی اگر ایسے ہی تم چومنے کو پوچھنا کہو گے تو غلاف کعبہ کو بھی چوما جاتا ہے قرآن کے جزوے دان کو بھی چوما جاتا ہے حضرت اسود کو بھی چوما جاتا ہے تو سارے کے سارے لوگ مشرق ہو جائیں گے روئے زمین پر مسلمان کون رہے گا اس لیے فرق کرنا پڑے گا چومنا اور ہے پوجنا اور ہے اگر آپ کو فرق نہ سمجھ میں آیا ہو تو تاریخ اسلام کی روشنی میں ایک منٹ کے اندر میں اپنی بات مکمل کر لوں اور آپ کے درمیان سے رخصت ہو جاؤں فتح اسلام فتح مکہ کی تاریخ نگاہوں کے سامنے رکھیے اللہ کے نبی فاتحانہ کا روفر کے ساتھ شاہانہ سطوت و جلال کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں سیدھے خانے کعبہ میں تشریف لے گئے وہاں تین سو رکھے ہوئے تھے اللہ کے نبی نے پتھر کے ان بتوں کو توڑ توڑ کر باہر پھینک دیا یہ بت کس چیز کے بنے تھے پتھر کے بنے تھے اللہ کے نبی نے پتھر کے ان تراشیدہ خداؤں کو اٹھا کر باہر پھینک دیا لیکن یہی اسلامی تاریخ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ بہت پہلے اللہ کے نبی نے اپنے مقدس ہاتھوں سے اسی خانہ کعبہ میں ایک پتھر کو نصب بھی کیا تھا جس کو حضرت اسود کہا جاتا ہے جس کو چوما جاتا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسی کعبہ سے ایک پتھر کو نکال پتھر پھینکا جا رہا ہے اور اسی میں ایک پتھر کو عزت و احترام کے ساتھ نفر کیا جا رہا ہے آخر ان دونوں پتھروں میں کیا فرق ہے تو مجھے کہنے لے دیا جائے جس کو پوجا گیا اللہ کے نبی نے نکال کر پھینک دیا اور جس کو چونا گیا تھا عزت و احترام کے ساتھ اسی کعبہ میں نفر دیا اس لیے میرے دوستوں مسلک اعلی حضرت آفتاب کی طرح روشن ہے مسلک اعلی حضرت پر غبار ڈالنے والے خود خواہ آلود ہو جائیں گے لیکن مسلک اعلی حضرت آفتاب و محتاط طرح چمکتا رہے گا اس لیے مجھے دیا جائے کہ مسلک اعلی حضرت کوئی نیا مسلک نہیں اعلی حضرت نے جو فتوا دیا ہے وہی فتوا بارہ سو سال پہلے امام احمد ابن حنبل نے بھی دیا تھا امام احمد ابن حنبل کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ اللہ وہ اپنے باپ امام احمد سے پوچھتے ہیں سال تو ابھی انہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ يقبل هو ويتبرك منه وكذلك يفعل بقبر النبي صلى الله عليه وسلم رجاء ثواب الله فقال لا باس به خلاصۃ الوفا میں یہ عبارت موجود ہے ان کے بیٹے پوچھتے ہیں کہ ابا جان بتائیے اگر کوئی شخص ممبر نبی کو چھوئے اس سے برکت حاصل کرے اس کو چومے اور یہی معاملہ قبر نبی کے ساتھ بھی کرے یعنی قبر نبی کو چومے اس سے برکت حاصل کرے اس سے برکت حاصل کرے اس کو بوسا دے تو ایسا کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے اور ثواب کی امید میں ایسا کرے وہ کا امام فتوا دے رہا ہے باسا بھی اس میں کوئی حرج نہیں بارہ سو سال پہلے امام احمد احمد ابن حمبل نے جو فتوا دیا تھا وہی فتوا مجدد اعظم نے بھی دیا اس لیے کہنا پڑے گا مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا مسلک نہیں بلکہ صحابہ کے مسلک کا نام مسل کے اعلیٰ حضرت ہے تابعین کے مسلک کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے درود پاک پڑھیں بآواز بلند اللہ صلی علی سیدنا شفیعنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم سلم علیہ صلاحم السلام علیہ یا رسول اللہ صلاحم السلام علیہ یا حبیب اللہ حضرات <clears throat> نعت پاک کا مطلب ہے صدا اسلام چمتا ہے صدا اسلام چمکے گا صدا اسلام چمکا ہے صدا اسلام چمکے گا صدا اسلام چمکا ہے صدا اسلام چمکے گا صدا اسلام چمکا محمد مصطفیٰ صلی اللہ کا نام چمکے گا محمد مصطفیٰ صلی اللہ کا نام چمکے گا اچھا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ کا نام چمکے گا بروز حشر جب مجمع لگے حوض کا سر پر برو دے جب مجمع لگے گا حوض کا سر پر برو دے جب مجمع لگے گا میرے رب کے تجلی سے نبی کا نام چمکے گا گا نہ گھبراؤ مسلمانوں بھروسہ رکھو آقا پر نہ گھبراؤ مسلمانوں بھروسہ رکھو آقا پر نہ گھبراؤ مسلمان والا ہے رضا کا نام چمکے گا نہ گھبراؤ مسلمانوں بھروسہ رکھو آقا پر نہ گھبراؤ مسلمانوں بھروسہ رکھو آقا پر نہ گھبراؤ مسلمان دیکھنے والا ہے رضا کا نام چمکے گا یہ نجدی مٹے دیکھنے والا ہے رضا کا نام چمکے گا سدا اسلام چمکا ہے سدا اسلام چمکے گا محمد مو تلے بلا کا نام چمکے گا ایک شیر اور سماج فرما لے سبحان اللہ کہہ دیجیے ڈوبا ہے ڈوبے گا ستارہ انہیں کی رحمت کا ڈوبا ہے ڈوبے گا ستارہ انہیں کی رحمت کا یہ شفیق بدر صاحب تھے جو سب کو چمکا رہے تھے سنی الحمد چمکا ہوا ہے چمکتا رہے گا میں سات منٹ کے لیے مفتی اسلام القادری صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی بات سات منٹ میں کہہ جائیں تکبیر نارے اہل سنت اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے باوقار ملت اسلامیہ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین ولاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ واسواجہ وذریاتہ اجمعین اما بعد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خوسکوم صدق اللہ مولانا العظیم عظیم آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت نرگی سے باغ قدرت نوشہ بزم جنت شمع بزم ہدایت یعنی مصطفیٰ جان رحمت آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت ناب دے ہر دور سلام پیش کریں پڑھیے باؤ سے بلند اللہ رب محمد صلی اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تڑپتے ہیں ہر ایک سنی مدینے کی زیارت کو تڑپتے ہیں ہر ایک سنی مدینے کی زیارت کو کرا دو اب سبھی کو اب نظارہ یا رسول اللہ کرا دو اب سبھی کو اب نظارہ یا رسول اللہ زمانہ کچھ کہے دیوانے اپنی جان دے دیں گے زمانہ کچھ کہے دیوانے اپنی جان دے دیں گے مگر دامن نہ چھوڑیں گے تمہارا یا رسول اللہ مگر دامن نہ چھوڑیں گے تمہارا یا رسول اللہ کسی کی جے وجے سے کیا غرض کسی کی جے وجے ہم کیوں پکارے کیا غرض ہم کو کسی کی جے وجے ہم کیوں پکارے کیا غرض ہم کو ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ ہمیشہ ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ ایزان ملت اسلامیہ پورب سے لے کر پچھم اور پچھم سے لے کر پورب اتر سے دکن اور دکن سے اتر تک کے مسلمان عالم خصوصیت کے ساتھ ہندوستان کے مسلمان سمٹ کر کے عرص رضوی میں امام احمد رضا کے کلز و برکات کو لینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں علماء اہل سنت اور دانشوروں کا دل و دماغ اس اسٹیج کے اوپر حاضر ہے میں آپ کو کہنا چاہوں گا آج آپ جس ماحول سے گزر رہے ہیں اس وقت برائیاں اس قدر عام ہے کہ اگر برائیوں کو گنانے کے لیے کہا جائے اس کو شمار کرنے کے لیے کہا جائے علماء کی بات تو بہت بڑی ہے خراب کی بات تو بہت بڑی ہے عوام بھی گھنٹوں گھنٹہ بیان کرنے کو تیار ہے برائی کسی کی بیان کرنے سے کوئی تھکتا نہیں ہے لیکن افسوس اس بات کی ہے اور پریشانی ہے کہ اس برائی کا سب سے بھاگ کیا ہوگا اس برائی کو کیسے روکا جائے گا اس کے اوپر سوچنے کے لیے اور اس کے اوپر غور و فکر کرنے کے لیے لوگوں کے پاس بہت کم وقت ہے ایسے عالم کے اندر میں آپ سے کہوں گا اگر ہم اپنا ایمان بچانا چاہتے ہیں اپنے آپ کو اپنے اہل خیال کو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آپ سے بچانا چاہتے ہیں تو میں اپنے ذہن و فکر سے آپ کو دو باتیں دے رہا ہوں اگر آپ اسے اپنا لیں گے تو رب کائنات اپنے فضل و کرم اور اپنے نیک بندے کے صدقہ و توسل سے آپ کو دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا مرنے کے بعد بھی کامیابی عطا فرمائے گا ایک تو یہ کہ جو لوگ پڑھے لکھے ہیں ان پڑھے لکھے پڑھے لکھے لوگوں کے لیے ہم دعوت دیتے ہیں کہ وہ لوگ زندگی کے حالات کا مطالعہ کرے ان کے سمانح زندگی کا مطالعہ کرے امام احمد رضا کی زندگی کیسی تھی مفتی اعظم کی زندگی کیسی تھی حضور حجت الاسلام کی زندگی کیسی تھی حافظ ملت کی زندگی کیسی تھی غوث اعظم کی زندگی کیسی تھی امام حسن حسین کی زندگی کیسی تھی اصحاب کرام کی زندگی کیسی تھی خلفائے راشدین کی زندگی کیسی تھی ان زندگیوں کا مطالعہ کرے اور جو لوگ پڑھنا نہیں جانتے ہیں پڑھنے کی اولن تو کوشش کرے علم دین کو حاصل کرے لیکن اس سے پیش کر آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ جماعت رضائے مصطفیٰ جس کی قیادت پورے دنیا دنیا کے طور پر حضور تاج شریعہ فرما رہے ہیں اور صدارت علامہ رضا فرما رہے ہیں آپ اس جماعت رضا مصطفیٰ کی شاخ کو اپنی اپنی جگہ قائم کریں اور علماء ملت اسلامیہ کے قافلے کو اپنی سرزمین کے اوپر اتارے اور ان کے ذریعے سے آپ بزرگوں کی سوال حیات کو سماعت کریں بزرگوں کی حالات زندگی کو سماعت کریں اور آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت کی زندگی کے کیسی تھی ان کا بچپنا کیسا تھا ان کا ان پرانے شباب کیسا تھا ان کی جوانی کیسی تھی اور وہ کس طریقے سے دنیا میں زندگی گزارتے تھے پھر اگر بچوں کو سدھارنے کی ضرورت ہو تو امام احمد رضا کے بچپنے کا نمونہ پیش کر دیجیے اگر آپ کو اپنے بچوں کو ان پرانے شباب کو سنبھالنے کی ضرورت ہو تو امام احمد رضا کے ان پرانے شباب کا آئینہ پیش کر دیجیے آپ کو اپنے زندگی کے جس بوچے کو سنبھالنا ہو امام احمد رضا کی زندگی کو پڑھتے جائیے اپنی زندگی میں نقل کرتے جائیے دنیا بھی سنوارتے جائیے آخرت بھی سنوارتے جائیے سلام علیکم ماشاء اللہ ماشاء اللہ اگر اسی طرح مقررین اور شعرا نے وقت کا لحاظ رکھا تو ہم بہت سے لوگوں کے بیانات سے محظوظ ہوں گے ان شاء اللہ تعالیٰ اب فاروق مدنا پوری صاحب کو میں دعوت دوں گا وہ تشریف لائیں اور صرف تین شعر پڑھ کر گزر جائے اس لیے کہ شعرا اور مقررین کی فہرست بہت لمبی ہے السلام علیکم آئیے ایک بار بار معاف صلی اللہ علیہ وسلم میں انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ نظرانہ گرو پاک پیش کریں اللہ محمد سعید مولانا محمد یا رسول اللہ یا یا نبی اللہ حبیب اللہ حضرات آپ اعلیٰ حضرت کورس میں شریک ہیں اور حضور تاج الشریعہ کا دیدار فرمائیں گے اندازہ لگائیے کہ جب تاج الشریعہ کی یہ شان ہے تو اعلیٰ حضرت کی کیا شان ہے تین شہر پیش کر پیشگی پیش کیے دیتا ہوں ملازہ فرمائیں کس قدر ملاور ہے کس قدر ملاور ہے چاند آل حضرت کا کس قدر ملاور ہے چاند آل حضرت تاج شریعہ کی بات کر رہا ہوں کس قدر اختر ہے رش کے ماہ اختر ہے چاند آل حضرت کا رش کے ماہ اختر ہے چاند آل حضرت کا اور علماء کرام کی توجہ چاہوں گا کہ از ہری ہزاروں ہے ہری ہزاروں ہے ہر طرف زمانے میں ہری ہزاروں ہے اج ہری ہزاروں ہے ہر طرف زمانے میں اور صرف پپ از ہر ہے صرف از ہر ہے چاند لال حضرت کاف فخر از ہر ہے چاند آج بھی بریلی کی یہ شان ہے کہ از ہر ہے آج بھی زمانے میں اور ایک تقریر ہے چاند لال حضرت رت کا رش کے ماہو کرے ہے آخری شیر ملاحظہ فرمائیں کہتی ہے جسے دنیا اب سے نوریو کہتی ہے جسے دنیا اب سے رضا کا مظہر ہے چاند حضرت السلام علیکم اب آئیے تقریر سماعت کرنے کے لیے میں دعوت دوں حضرت مولانا فیاض احمد صاحب جودھ پور وہ مائک پر تشریف لائیں اور سات آٹھ منٹ میں اپنی بات اور جو فکر دیں مولانا محمد کمال الدین اکمل نوری پرتاپ گڑھ سب گئے تو اب ادھر مولانا ذاکر صاحب گیا وہ ہے گئے آئے بڑے مقرر ہیں ابھی میں بہتر طریقے سے دیا ہوں وہ تشریف لائے اور مختصر وقت میں جامع اور مانے امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی کی شخصیت پر روشنی ڈالیں آئیے ہم ان کا استقبال نہ رہا ہے تقبیر و رسالت میں کر لیں نعرہ نعرہ تکبیر رسالت علماء اہل سنت تاج و شریعہ علامہ مسلک اعلی حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ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 بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الله الله الرحمن الرحيم يا الذين اتقوا وكونوا مع الصادقين صدق العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي المكين الكريم ونحن على ذلك الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں ہے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے اور تیرے تو وسوع بے تناہی سے ہے بری حیرا ہوں میرے شاہ کہ کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے آئیے ہم اور آپ نہایت ادب و احترام کے ساتھ سب سے پہلے اپنے آقا مولا مدنی تاجدار دو عالم کے مختار ہم غریبوں کے عظم گسار جناب احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عظمت پناہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں بابا سے بلند رو شریف پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا و شفیعنا حبیبنا و نبینا مولانا محمد بار سلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلاة و سلام علیکہ یا حبیب اللہ وزرت تعمیر جامع الرضا کے وسیع و عریض میدان میں حضور تاج الشریعہ کی سرپرستی میں اور شہزادہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ رضا صاحب کی قیادت میں اور جامع الرضا کے اساتذہ کرام کے انتظام و انسلام میں یہ تزیب و شان پاک کے تقریبات میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ہم اور آپ اپنے محسن گرامی اعلیٰ حضرت امام سنت مجدد مجدین و ملت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں آج پورا ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا کے لوگ بریلی شریف میں تشریف لائے ہوئے ہیں پورا ورلڈ بریلی میں اتر گیا ہے بول دیجیے سبحان اللہ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 لیکن جو ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے دوستو ہم اور آپ اپنے محسن کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں پوری دنیا امام علی سنت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہی ہے جو لوگ بریلی شریف میں پہنچ گئے پہنچ کر کے خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں جو لوگ پہنچ نہ پائے وہ کل اپنے گھروں میں اپنے دس گاہوں میں اپنے مدرسے میں اپنے محلے میں اپنے شہر میں اپنے اسٹیٹ میں اپنے ملک ملک میں حضور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی بارگاہ میں خراج کے عقیدت پیش کریں گے اور لوگوں کو بتائیں گے اے لوگوں امام احمد رضا کو بھلایا نہیں جا سکتا ہے اس لیے کہ امام احمد رضا وہ ہیں جنہوں نے سنیوں کا ایمان بچایا ہے سنیوں کا عقیدہ بچایا ہے ماشاء اللہ بہت ہی شاندار کتاب سماج فرما رہے تھے اب میں آپ کے سامنے قاری اسرائیل راغب فرقہ وادی کو پیش کر رہا ہوں وہ ان کو صرف تین شیر پیش کر اور تین شیر پیش کرنے کے بعد چلے جائیں ممبر دو پر تشریف فرما علماء کرام مولانا صاحب نے کرام السلام علیکم بابا نے جی غلام جب شریف پڑھے اللہ محمد صلی اللہ سید رام مولانا محمد علیہ وسلم صلاح السلام علیہ کا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نات پاک کا مطلب حضر سماعت فرمایا اطراف کہ ہے چہرہ میں چار کہ سننے ع شیر مفتی اعظم تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی محمد اختر رضا خان صاحب طبلا اظہری دامت برکات عالیہ اور ان کے صاحبزاد گرامی حضرت علامہ مولانا اسجد رضا خان صاحب طبلا قادری مدد اللہ علی لا چکے ہیں اور ابھی کچھ ہی دیر میں اسٹیج پر رونق افروز ہوں گے اور ابھی کچھ ہمارے رضاکاروں نے کچھ شکایتیں کی ہیں میں ٹریفک پولیس سے میں گزارش کروں گا کہ وہ نظام ذرا ذرا درست کریں میری جہاں بھی میری آواز سن رہے ہوں ایسو تھانہ تھانا سی بی گنج وہ اس پر فوراً توجہ دیں وہاں سے جو سٹی اسٹیشن سے بسیں آ رہی ہیں اور یہاں موڑنے میں بڑی دقت پیش آ رہی ہے اس پر خصوصی سے توجہ دیں اور کچھ اعلان کچھ کتابیں ہیں اس کا اعلان کرنے کے لیے حضرت مولانا شرط عالم صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف کریں صلی علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ اللہ مولانا العظیم درود پاک بر صاحب رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہنو عباد و محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چرا سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چرا احمد رضا کی شمع فیروزہ ہے آج بھی حضرات اعلی حضرت ذات نہیں جماعت کا نام ہے اعلی حضرت عالم نہیں علم کا نام ہے اعلی حضرت کتاب نہیں لائبریری کا نام ہے اعلی حضرت متقی نہیں تقوا کا نام ہے اعلی حضرت تقدیس رسالت کی تحریک کا نام ہے اعلی حضرت مرد مومن کے زندہ زمین کا نام ہے اعلی حضرت عشق رسول میں ڈوب کر دھڑکنے والے دل کا نام ہے اعلی حضرت کے نام کو خدا قدوس نے سورج کی سواؤں کے ساتھ آسمان کی وسیع بس چھاتی پر سب فرما دیا ہے اس لیے اب نہ تو ہوتا زمانہ کا چھوکا ان کا نام مٹا سکتا ہے اور نہ تنگوسی کی ٹھوکر ان کا کچھ بگاڑ سکتی ہے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ کیا ہے جسے روشن خدا کرے اعلی حضرت کو یوں ہی اعلی حضرت میں سیکھا جاتا اعلی حضرت نے جو کار ہائے نمایاں انجام دیا اس پر ایک تائرانہ نگاہ ڈالیں گے تو اندازہ ہوگا کہ تفسیر میں آپ نے سات کتابیں لکھی حدیث میں آپ نے پینتالیس کتابیں لکھی عقائد و کلام میں آپ نے بائیس کتابیں لکھی فقہ و تجویز میں آپ نے ستر کتابیں لکھی تصوف اذکار افاق اور تعبیر میں آپ نے نو کتابیں لکھی تاریخ سیر اور مناقب میں آپ نے گیارہ کتابیں لکھی ادب نہ ہو لغت اور عروج میں آپ نے چھ کتابیں لکھی لیا میں آپ نے دو کتابیں لکھی رد نسارا میں آپ نے تین کتابیں لکھی رد نیتریا میں آپ نے سات کتابیں لکھی رد ندوا میں آپ نے سترہ کتابیں لکھی رد بیس کتابیں لکھی رد خانوی میں آپ نے نو کتابیں لکھی رد غیر مقلدین میں آپ نے چھبیس کتابیں لکھی رد وہابیہ میں آپ نے چھہتر کتابیں لکھی اور رد روافظ میں آپ نے چار کتابیں لکھی میرا امام لکھنے پڑھایا تو لکھتا چلا گیا بولنے نبی ان کی جلوت بولے نبی نبی ان کا سفر بولے نبی نبی ان کا بولے نبی نبی ان کی تقریر بولے بولے نبی نبی نبی نبی ان ان کی کی ادا بولے نبی نبی ان کی حیث بولے نبی نبی ان کا عشق بولے نبی نبی ان کی زندگی بولے نبی نبی اور ان کی بندگی بولے نبی نبی سب سے آیا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اعلیٰ حضرت کی تاریخ سات شخصیت کا اندازہ لگائیے کہ بارہ سو بہتر ہجری میں آپ کی ولادت عادت ہوئی بارہ سو چھہتر ہجری میں آپ نے قرآن کریم کا نادرا ختم کر لیا بارہ سو اٹھہتر ہجری میں آپ نے پہلا خطاب فرمایا بارہ سو اسی ہجری میں آپ نے ہدایت کی شرح لکھی بارہ سو بیاسی فجری میں آپ نے مسلم پر فاطیا لکھا بارہ سو چھیاسی فجری میں آپ کی دستار فضیلت ہوئی بارہ سو چھیاسی فجری میں آپ کے فتوا نویسی کا آغاز ہوا بارہ سو اکانوے فجری میں آپ کی ادبا کی زندگی کا آغاز ہوا بارہ سو بانوے فجری میں آپ کے پہلے شہزادہ حجت الاسلام علامہ شاہ محمد حامد رضا خان کی ولادت بات ہوئی بارہ سو چورانوے ہجری میں کے طرف سے سرفراز فرمائے گئے بارہ سو پنچانوے ہجری میں آپ نے پہلا حج ادا کیا بارہ سو پنچانوے ہجری میں بسہ معظمہ میں آپ نے ضیاء الدین احمد کا پایا تیرہ سو سات ہجری میں آپ نے صبح خالک تصویر فرمائی تیرہ سو دس ہجری میں آپ کے دوسرے کا فادہ حضور مفتی آلم ہند مولانا محمد مصطفیٰ رضا خاں کی ولادت عادت ہوئی تیرہ سو چورانوے یہ تیرہ سو گیارہ تیرہ سو گیارہ ہجری میں آپ نے ندوت العلماء کے جلسہ تاخیر میں شرکت فرمائی تیرہ سو پندرہ ہجری میں آپ نے تحریک ندوہ سے علاحدگی اختیار کر لی تیرہ سو اٹھارہ ہجری میں آپ نے ندوت العلماء خلاف روزہ اجلاس پٹنہ میں شرکت فرمائی تیرہ سو اٹھارہ ڈگری میں علماء ہند کی طرف سے آپ کو مجدین میں حضرات کا خطاب ملا تیرہ سو بیس ڈگری میں آپ نے المتمد المست تکلیف فرمائی تیرہ سو بائیس ڈگری میں آپ نے پٹاوا رد جیسا انسائکلوپیڈیا کون کو عطا فرمایا تیرہ سو بائیس ہجری میں آپ نے دارالعلوم منظر اسلام بریلی کی بنیاد رکھی تیرہ سو تیئیس ہجری میں آپ نے دوسری مرتبہ زیارت کی کی حاصل تیرہ سو تیئیس ہجری میں مکہ معظمہ میں آپ نے دولت المکیہ جیسی شاہکار کتاب لکھ ڈالی تیرہ سو تیرہ سو چوبیس ہجری میں آپ نے احمد آباد میں نزول فرمایا تیرہ سو پچیس ہجری میں وہ گیلانی میاں حضور مفسر اعظم مولانا شاہ محمد رضا خان کی ولادت باسا ہوئی تیرہ سو تیس ہجری میں آپ نے ایمان القرآن دنیا کو دیا تیرہ سو سینتیس ہجری میں آپ نے جبل پور ایم پی میں نوزول فرمایا تیرہ سو انچالیس ہجری میں وہ ہے بھوانی نینی سال میں آپ نے قیام فرمایا آپ ہجری میں پچیس سفر کو جمعہ کے دن بریلی شریف میں دو بچے اڑتیس منٹ پر معذم سے سدائے حیال الفلاح سنتے ہی دائی دل کو کہا رحمت تیری مرکز پر وہ ہر باری کرے ہر تک کریمی ناز برداری کرے فنا کے بعد ہی باقی ہے شان رسمئی تیری خدا کی رحمتیں ہو ہے امیر کاروان تجھ پر قوم کے ایمان و حرمت کے نگہ بار زندہ باد زندہ باد ہے مفتی احمد رضا خان زندہ باد نارے تقدیر بہت بلند آواز سے لگائی ہے علامہ نے بڑی شاندار تقریر کی ہے بڑی تاریخی حوالوں سے بات کہی ہے نارے تقبیر نارے رسالت مسل کے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کانفرنس جام الرضا تاج الشریعہ امام احمد رضا ٹرسٹ علامہ رضا قادری اب آپ کے سامنے مرکز دراکرات الاسلامیہ جامع الرضا کے دو طالب علم آ رہے ہیں عزیز محمد مزمل جو درج حفظ کے طالب علم ہیں اور عزیز محمد انصار وسلم یہ راجیہ کے طالب علم ہیں یہ دونوں طلبہ مل کر کے ناشری پڑھیں گے